ربنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إن إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكي

حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کے سلسلے کا اللہ کے حکم پر بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی اور اس کے بعد دونوں باپ بیٹوں نے مل کر اللہ کے دربار میں دعا گزاری کہ اے الہ العالمین اس محنت کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے آگے دعا کی اے اللہ ہم فرما بردار تو ہیں لیکن مزید فرما برداری سے نوازیے اسلام کے معنی فرما برداری کے ہیں اور ہماری ضروریت میں سے ایک امت پیدا فرمائیے جو منقاد ہو اور فرما بردار ہو امتن مسلمہ کہ مانے ہماری ضروریت سے ایسی امت کا اخراج ہو جو امت مسلمہ کا مزداق ہو اور اللہ ہمیں عبادت کے طریقے بھی سکھائیے حج کرنے کا طریقہ بھی بتائیے مناسب جمع ہے منسک کی منسک اصل میں نکلا ہے نسخ سے نسخ پاکیزگی کو کہتے ہیں اور عبادت کے ذریعے سے بھی آدمی پاکیزہ ہوتا ہے اور اس کے بگاڑ دور ہوتے ہیں باطینی طور پر اس بنا پر عبادت کو نسخ بھی کہتے ہیں اور قربانی کو بھی نسخ کہتے ہیں اور حج کے جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں ان کو مناسب کہتے ہیں تو اللہ ہم کو حج کے طریقے سکھائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کو خطاب کیا کہ لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تمہاری میری ملاقات یہاں نہ ہو سکے وہ تو آلے اور اگر ہماری خطایا ہوں تو اللہ تو ان خطایا اور گناہوں کو معاف کر دی اس بنا پر کہ تو بڑا توبہ کا قبول کرنے والا اور بڑا رحم و کرم فرمانے والا ہے اس کے بعد کی آیت کریمہ بڑی اہمیت کی حامل ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام وسلام نے دعا فرمائی ربنا وبعث فیہم رسولا اے لال العالمین ان میں جو امت مسلم آئے گی ہماری ضروریت میں ان میں یعنی حضرت اسماعیل علیہ سلاط وسلام کی اولاد میں اور ان کی ضروریت اور امت میں ایک عزت والا رسول بھیج رسولن میں یہاں تنظیم جو ہے وہ تعظیم کی رسول بھیج دیجیے باعظمت معلوم ہوا کہ امت کی اصلاح کے لیے نبی کی اور رسول کی ضرورت ہے اور بغیر مسلح کے اصلاح کا ہونا مشکل ہے یہ رسول جو تشریف لائیں گے یہ ہماری ضروریت میں سے ہوں ہر نبی قوم میں سے آیا ہے جس قوم سے تعلق ہوتا ہے نبی اسی قوم سے آتے ہیں اسی قوم کے فرد ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں اس لیے علم عقائد والوں نے رسول کی اور نبی کی تعریف لکھی ہے کہ وہ انسان باسب اللہ تعالی لے تبلیغ دین فن ناسی کہ رسول انسان ہوتا ہے کچھ لوگوں نے انکار کر دیا کہ رسول انسان نہیں ہوتا اور یہاں دعا یہ کی جا رہی ہے کہ وہ انسانوں میں سے ہو اور ہماری ضروریت میں سے ہو تو برادری کے کسی آدمی کو یہ منصب سے نوازا جائے اس سے انس بھی ہوگا اور غیر جنس کا ہوگا تو انس بھی نہیں ہوگا اور اس کو سمجھنا بھی مشکل ہوگا آنے والے رسول کا مشن کیا ہوگا وہ جو باعظمت رسول آئیں گے ان کا مشن کیا ہوگا نمبر ایک یتلو علیہم آیاتی ان کے اوپر کوئی کتاب تو اتارے گا اور وہ کتاب کی وضاحت لوگوں کے سامنے کریں گے تلاوت کے دو معنی علماء نے بیان کیے ہیں ایک تو کچھ ذاتی طور پر پڑھنا جیسے کہ قرآن کریم کا پڑھنا جو اپنے طور پر تلاوت کرے گا اس کو ثواب ملے گا ہر ہر پر دس نیکیوں کا وعدہ فرمایا تو ایک تو تلاوت کے معنی خود تلاوت یعنی پڑھنے کے ہیں اور ورد کرنے کے ہیں اور تلاوت لوگوں کے اوپر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو وہ کتاب سمجھائے وضاحت کرے تلاوت مانا وضاحت کے وہ لوگوں کے سامنے اس کتاب کی وضاحت کرے اور تیری کتاب ان کو ملی ہو وہ کتاب کو اس کتاب کی اور اس کے مسائل کی تعلیم دے یہ بھی ضروری ہے کہ کتاب میں کیا ہے وہ سمجھائے کتاب کے مقاصد کو سمجھائے کتاب کی باتوں کو سمجھائے تو نبی کے دو مشن بیان ہوئے تلاوت آیات کی یعنی اس کا پڑھنا اور لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کرنا اور دوسرا یہ کتاب کے جو مسائل ہیں اس کی تعلیم کرنا نبی معلم ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما تو معلمہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے مجھے تعلیم دینے والا بنا کے بھیجا گیا ہے تو یہ الکتابہ کتاب وہ جو کتاب اترے گی وہ کتاب کی تعلیم دے کہ اس کے اندر کیا نصیحتیں کی گئی ہیں کیا کام پر عمل کرنے کے لیے کی کہا گیا ہے اور اس پر عمل کیسے کیا جائے گا تو نبی خود کہہ کے بھی بتائیں گے اور کر کے بھی بتائیں گے ایک تو یہ اور حکمت کی باتیں بتائیں ایک خیال تو یہ ہے کہ حکمت کے معنی دین کی گہری باتیں جو ظاہری بات ہے کہ نبی کے مشن میں ہے نبی سمجھائے گا حکمت کے دوسرے معنی حکیم اس کو کہتے ہیں جو علم اور عمل دونوں میں نہایت پختہ کار ہو اس کو حکیم کہتے ہیں تو حکمت کا معنی علم اور عمل دونوں کی اتباع کا طریقہ بتائے علم اس طرح سے آئے گا اور اس پر عمل اس طرح سے کیا جائے گا یہ بھی بتائے بعض لوگوں نے کہا حکمت سے مراد احکام ہے احکام مراد بھی ہے اور بعض حضرات نے سنتوں کا علم مراد لیا ہے حکمت سے مراد سنت ہے کہ سنت پر لوگوں کو لائے یعنی طریقہ رسول اور اتباع رسول سکھائے بعض لوگوں نے کہا کہ حکمت کا معنی تقوا کے ہیں راس حکمت مخافت اللہ تو بعض لوگوں کے نزدیک حکمت کے معنی دانائی کے ہیں بعض لوگوں کے نزدیک دین کی گہری سمجھ کے ہیں بعض لوگوں کے نزدیک تقوا کے ہیں بعض لوگوں کے نزدیک احکام کے ہیں بعض لوگوں کے نزدیک سنت کے ہیں اور یہ سب معنی اس کے اندر ہو سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی معنی ہو دوسرا نہ ہو بلکہ یہ تمام معنی جو ہے اس لفظ کے اندر پوشیدہ اور مثبت اور آخری بات بتائی تین مشن کے بعد چوتھا مشن بتایا یوزک کی ہم یہی مدرسے کا نصاب ہے وہ یوزک کی ہم اور ان کو گناہوں سے پاک کریں اور ظاہری اور باطنی آلودگیوں سے ان کو پاک کریں باطنی آلودگیوں میں شرک ہے بت پرستی ہے غلط عقیدے ہیں ان غلط عقیدوں سے نکال کر ان کو صحیح عقیدوں کی تعلیم دے یہ نبی کا مشن ہوتا ہے یہ نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے تو تزکیہ کو تو بہت پھیلایا ہے علماء نے تسکیے کا معنی دل کے اندر جو برائیاں ہیں حسد ہے کینا ہے کپٹ ہے بغض ہے عداوت ہے اس سے بھی لوگوں کو پاک کرے اور صاف کرے اس کا طریقہ وہ خود بتاتے ہیں کس طرح سے پاکی حاصل ہوگی اور کس طرح سے تسکیہ ہوگا تسکیہ اصل میں صفائی کو کہتے ہیں زکات کو زکات اس لیے کہتے ہیں کہ جو مال زکات میں نکالا جاتا ہے یہ نکالنے کے بعد باقی کا مال پاک ہو جاتا ہے اس بنا پر اس کا نام زکات رکھا ہے اور جانور کو جو ذبح کرتے ہیں اس کو بھی تسکیہ کہتے ہیں اس بنا پر کہ بہنے والا ناپاک خون نکل جانے کے بعد وہ جانور کا گوشت پاک ہو جاتا ہے اس طرح کا معنی یہاں تہارت باقی ہے یعنی دل کے اندر جو بیمار ہیں جو گندگیاں ہیں وہ تمام گندگیوں کو ختم کرے دل کی گندگیوں میں سب سے بڑی گندگی جو ہے شرک ہے لہذا یہ ضروری ہے کہ شیر سے پہلے دل کو پاک کیا جائے دوسری کتنی بھی چیزیں جو ہیں اس سے آدمی پاکی چاہے تو پاکی ہو نہیں سکتی جب تک کہ وہ موافق نہ بن جائے سب سے پہلا کام جو ہے وہ توقع ہے اور دوسرا کام یہ ہے کہ رسالت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کو ماننا ہے اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول آئیں گے امت میں جس امت میں رسول کو پیدا کرنا ہوگا وہ امت کا فرد ہوگا اسی میں وہ رسول بن کر آئیں گے تو ظاہری بات ہے کہ انہی کی زبان بھی بولتے ہوں گے جب زبان ان کی بول رہے ہیں اور فرد انہیں کے ہیں تو پھر سمجھانے آنے کی ضرورت کیا ہے پھر تو کوئی کتاب اتار دی جائے آسمان سے کوئی کتاب اتار دی جائے اور کسی جگہ رکھ کر یہ اعلان کروا دیا جائے کہ بھائی وہ کتاب لے آؤ اور لا کر کے پڑھ لو لیکن یہاں معلم کی ضرورت کو ضروری قرار دے رہے ہیں اور تزکیے کے لیے کوئی مزکی چاہیے مزکہ ہو کوئی اس کے لیے مزکی ضروری ہے زکا یوزکی تزکیتن کے معنی تزکیہ کرنا تو تزکیہ خود نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی کرنے والا نہیں کرے گا اور علم ویسے ہی نہیں آئے گا جب تک کہ کوئی علم نہیں دے گا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ دعا کرنا اس بات کا غماز ہے کہ بغیر استاد کے جو علم آتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے اس میں کمزوریاں اور لچک رہ جاتی ہے اس بنا پر ضروری ہے کہ کوئی استاد کے سامنے زانوئے تلمبس طے کیا جائے اور اپنے طور پر اگر کوئی آدمی کتابیں دیکھ کر علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو یا تو اس کے علم میں کمی رہ جاتی ہے یا دوسری بات یہ ہے کہ وہ گمراہی کا شکار بن جاتا ہے کیونکہ کتاب کے ہر مضمون کو اور ہر مفہوم کو اچھی طرح اور کما حقوق سمجھنا یہ بغیر معلم کے مشکل ہوتا ہے اب اس سے یہ پتا چلا کہ نبی کے مشن میں یہ بات داخل ہے کہ جو ظاہر کا بھی صفائی اور احکام کی تعلیم دے اور اس کے ساتھ ساتھ باطن کا بھی تزکیہ کرے اس سے یہ تزکیہ اور سلوک اور احسان جو ہم لوگ جس کو کہتے ہیں وہ بھی نکل آتا ہے لیکن یہاں چوتھے نمبر پر اس کو لا کر کے ذکر کیا ہے چار مشن نبی کے ذکر فرمائے سب سے پہلے تلاوت آواز اور جب نبی پر وہی آتی تھی تو کس طرح سے آتی تھی جب وہی آ جاتی تو سرکار فوری طور پر وہی کی کیفیت ختم ہونے کے بعد لکھنے والوں کو بلاتے تھے لکھنے والوں کو بلا کر ان سے کہتے تھے کہ فلان فلان فلان آیتیں فلان سورت کی فلان آیتوں کے بعد لکھو اور اگر کوئی پوری سورت اترتی تھی تو وہ پوری سورت جو ہے بزرگ بیان فرماتے تھے اب یہ آپ کو یاد کیسے ہوتا تھا یہ معجزانہ طور پر یاد ہوتا تھا معجزانہ طور پر کس طرح یاد ہوتا تھا جب وہی آتی تھی تو سرکار لیٹے ہوئے ہوتے تھے ن کی سی کچھ آواز آتی تھی یا گھنٹیوں کی جھنکار کی سی آواز آتی تھی اور یہ آواز کے ختم ہونے پر وہی ختم ہو جاتی تھی اب سرکار اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھنے کے بعد یہ گھنٹیوں میں سے جو آوازیں آئی ہیں وہ وہی کی شکل اختیار کرتی ہے اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے من و ان جیسے الفاظ اترے ہیں وہ آپ کے سینے میں یکبازگی کی محفوظ کر دیے جاتے ہیں اور حفظ کرا دیے جاتے ہیں اور اس کو آپ لوگوں کے سامنے پھر جو ہے تلاوت فرماتے ہیں اور تلاوت کرنے کے بعد اس کے مضامین کی وضاحت کرتے ہیں اور ان میں جو آپ کام آئے ہیں ان احکام پر کس طریقے سے عمل درامد کیا جائے گا وہ بھی بتا دیں ہیں تو تلاوت آیات نبی کا پہلا مشن ہے اس لیے کوئی بھی پڑھنے والا جب پڑھنے کے لیے بیٹھے گا تو سب سے پہلے اس کو تلاوت سیکھنی ہے اور اس کی بنیاد جو ہے اس کے بنیادی اصولوں سے شروع کرنا پڑے گا مثلا ہم زبان ابھی جان رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن زبان کی علیف با سے اگر ہم واقف نہیں ہیں ان کے الفابیٹ سے واقف نہیں ہیں کیسے پڑھیں گے تو شروع کرنا پڑے گا تعلیم کہاں سے الفابیٹ سے جو گروپ تہجی ہیں وہاں سے شروع کرا اور شروع کرنے کے بعد بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے ہم عجمی ہیں تو قرآن کریم پڑھنا ہے پہلے تلاوت کرنا پڑے گا یعنی تلاوت کو سیکھنا پڑے گا تو یہ جو مکاتب کے اندر جو تعلیم ہوتی ہے بنیادی یہ معمولی چیز نہیں ہے اس بنا پر کہ بچے جب تک پڑھ نہیں پائیں گے سمجھ کیسے سکیں گے سمجھنے کا دار و مدار پہلے پڑھنے پڑے نا تو پہلے پڑھیں گے اور پہلے دن پڑھنا شروع نہیں کر سکتے اس کو سیکھنا پڑے گا تو اساتذہ محنت کرتے ہیں حروف کی پہچان کراتے ہیں پھر ان کو جوڑنے کے بعد کیسے اس کو پڑھنا ہے وہ بتاتے ہیں پھر آہستہ آہستہ عبارت پڑھنا شروع کرتے ہیں قرآن کریم عربی کا ہے اور ہم آجمی ہیں تو اب دوسرے نمبر پر سمجھنے کے لیے زبان دانی ضروری ہے زبان کو سمجھنا پڑے گا اس لیے مدرسوں کا وجود ہوا کہ بھائی یہاں آ کر زبان کو سمجھو پھر زبان میں قرآن کو سمجھو پھر قرآن کا ترجمہ جب سمجھ میں آیا تو اس کے ترجمے میں جو احکام چھپے ہوئے ہیں جو مسائل چھپے ہوئے ہیں ان کو اندر سے نکالا کیسے جائے گا اور اس کے اوپر عمل کیسے کیا جائے گا یہ سب کام بتاتے ہیں یہ اداروں میں بتاتے ہیں یہ مدرسوں میں بتاتے ہیں اس سے بات سامنے آئی کہ بغیر معلم کے علم جو ہوگا یا ادھورا ہوگا یا وہ گمراہی کا سبب بن سکتا ہے اس لیے کہ آدمی نے سمجھ لیا صحابہ باوجود اس کے کہ وہ صاحب لسان تھے پھر بھی پرانے کریم کی بہت سی چیزوں کو نہیں سمجھ پائے جب تک کہ حضور نے نہیں سمجھایا قرآن کریم میں ایک آیت اتری آمنوا ولم يلبسوا یل بے اولئک ایمان ظلم الا ایک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور ان کا ایمان ظلم سے ملتوس نہیں ہوا انہوں نے کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا اور ان کا ایمان ظلم کے ساتھ مکس نہیں ہوا تو یہ امن و امان والے ہیں اور یہ ہدایت یافتہ ہیں تو صاحب ادب ہو رہے ہیں کہ ایسا کون ہوگا کہ جس نے کوئی ظلم نہ کیا وہ چھوٹی موٹی چوک تو ہر ایک سے ہوتی ہے اس کو اگر ظلم سے تعبیر کر لیا جائے جیسے نماز میں دعائے معصورہ ہے دعائے معصورہ میں پڑھتے ہیں اللہ عمینی ظلم تو نفسی ظلمن کثیرہ اللہ میں نے اپنی جان پر بے حد ظلم کیا ہے تو دیکھو یہاں اپنا ظالم ہونا معلوم ہوا ہر آدمی ظالم ہے یہی پتا چل تو اگر پرانے کریم کی آیت مبارکہ یہ کہتی ہے کہ عام جو لوگ ایمان لائے ولم بےس میں ایمانہ ظلم اور ان کا ایمان ظلم سے ملتبس نہیں ہوا تو ان کو امن ملے گا یہ کہا صحابہ نے کہا کہ چھوٹی موٹی لفزشیں چھوٹی موٹی بھول چوک تو ہم سے ہوتی ہی رہتی ہے البتہ یہ بات ہے کہ بڑے گناہوں سے سرکار کی صحبت اور برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتے ہیں اور بچاتے ہیں تو اس سے یہ مضمون نکل آیا کہ بھئی ہم بھی ظلم کرنے والے ہیں اور ظلم کرنے والوں کے لیے امن اٹھا دیے جانے کی خبر دے رہے ہیں ان کے لیے امن و امن نہیں ہے یہ معلوم ہوا اور سرکار کے پاس حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول بات سمجھ میں نہیں آئی آیت کہتی ہے کہ ظلم ایمان سے ملتویز ہو تو امن ختم سرکار نے آپ سمجھے نہیں دیکھو باوجود صاحب لسان ہونے کے اس لیے جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ عربی بولنا یا عربی سمجھنا آ گیا تو ہم پورا قرآن سمجھ لیں گے یہ غلط بات ہے نہیں سمجھ پائیں گے قرآن کریم کی بعض اصطلاحات ایسی ہیں کہ جب تک وہ کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر نہ سمجھی جائے وہاں تک وہ سمجھ میں نہیں آ سکتی ہیں حضور نے فرمایا تم بات غلط سمجھے ظلم جانتے ہو کیا مراد ہے ظلم سے مراد کیا ہے ظلم سے مراد شرک ہے یہاں ظلم سے مراد شرک ہے اور اس کی دلیل پہ کچھ تم پڑھتے ہو روزانہ ان شرک کا ظلم عظیم شرک کو ظلم عظیم قرار دیا ہے تو یہاں جو ہے وہ شرک مراد ہے تو پورے ظلم ہے مراد شرک ہے جس کا ایمان شرک سے مکس نہیں ہوا اس کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے تو تم اس کے اندر مراد نہیں ہو بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو ایمان کے ساتھ مشرکانہ عمل کرتے ہیں وہ مراد ہے حضرت حبیب نے حاطم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے روایتوں میں آتا ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیت انہوں نے پڑھی روزہ بند کب کرنا ہے اور روزہ کھولنا کب ہے افطار کب کرنی ہے شہری کا اختتام کب ہوگا تو فرمایا کلو وش رکھو حتہ الاسود من الفجر جب کالا دھاگا سفید دھاگے سے ممتاز ہو گئے تب جا کر کے جو ہے وہ شہری کا وقت ختم ہوا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے دو دھاگے لیے تکیے کے نیچے رکھے اور تکیے کے نیچے رکھنے کے بعد اس کو دیکھتے رہتے ہیں رات کو جب اجالا اتنا ہوتا ہے کہ اب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سفید دھاگا ہے اور یہ کالا دھاگا ہے تو گھر میں اعلان کرتے ہیں بھائی شہری کا وقت ختم ہو گیا اس بنا پر کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے اب ممتاز ہونے لگا اور دونوں میں فرق نظر آنے لگا شام کو اس سے الٹا اور برعکس سو گا وہ دھاگے لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور دھاگوں میں امتیاز ختم ہو جائے تو فرماتے ہیں رات آ گئی روزہ جو ہے چھوڑ دیا جائے افطار کر لیا جائے سرکار کے سامنے جا کر یہ مضمون بیان کیا اور یہ مفہوم ذکر کیا تو حضور نے فرمایا کہ وہ نا یہ کا لہاری بھائی تیرا تو تیرا تو تقیا بہت لمبا چوڑا ہے کہ صبح بھی اس میں ہوتی ہے رات بھی اس میں ہوتی ہے تو حضور اس سے کیا مراد ہے فرمایا سفید دھاگے سے مراد جو ہے صبح شادی کا وقت ہے اور کالے دھاگے سے مراد جو ہے وہ رات کا وقت ہے اس کو اس انداز کے ساتھ تعبیر فرمایا گیا ہے تو دیکھیے لسان ہیں اس کے باوجود جو ہے بات کو سمجھ نہیں پائے اس سے یہ پتا چلا کہ صرف عربی دانی سے قرآن کریم کا سمجھ لینا یہ مشکل کام ہے اس کے لیے ماہر فن کی ضرورت ہے اور علماء نے لکھا کہ تفسیر کے لیے پندرہ علوم کی ضرورت ہے پندرہ علوم ہوں جس کے پاس وہ تفسیر کر سکتا ہے اور ہم لوگ جو کرتے ہیں اس کو تفسیر نہیں کہتے اس کو تو تذکیر کہتے ہیں یہ تو سب نقل شدہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہم لوگ نقل کرتے ہیں مفسر نہیں ہیں تذکیر کرتے ہیں ہم لوگ تو جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ فلان بزرگ یہ کہتے ہیں فلان مفسر یہ کہتے ہیں تو یہ اس کی حقیقت ہے نبی کے چار مشن ہیں اور یہ چار مشن مدرسوں کا نصاب ہے لوگ پوچھتے ہیں ورنہ مدرسے میں کیا پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں یہ آیت پڑھ دیجئے کہ جو سرکار کے مدرسے میں پڑھایا جاتا تھا اس میں سرے منہ تجاوز نہیں ہوا ہے وہ تمام چیزیں جو وہاں پڑھی تھی صاحب ہے نے وہ آج مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں اس لیے دہشت گردی کا مدرسوں میں کوئی سوال نہیں پیدا نہیں ہوتا بلکہ انسانیت اخلاق تسکیا تو اخلاق کا نام ہے نا تسکیہ اصل میں اخلاق کو کہتے ہیں اور اخلاق کی بلندیوں کا نام تسکیا ہے اس لیے تسکیے کا دوسرا نام علم الاخلاق رکھا ہے اور دوسرا نام اس کا علم الحسان رکھا ہے کہ اپنے آپ کو آدمی نکوکار بنائے اپنی برائیوں کو حق امکان دور کرنے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی نے فکر کی ضروریت کی تو دنیا کے بارے میں کم کی دین کے بارے میں فکر کی کہ اب جو امت مسلمہ آئے گی امت مسلمہ کا اطلاق حضرت اسماعیل علیہ السلام السلام کی ضروریت پر ہو رہا ہے اور فرمایا کہ یہ امت جب آئے تو ان کے اندر دین رہنا چاہیے ان کے اندر یہ مقام کا تقدس رہنا چاہیے ان کے اندر پاکیزگی رہنی چاہیے یہ با اخلاق ہونے چاہیے بس خالی پیدا ہو گئے اور محلوں میں ننگے کھیلتے ہوئے بڑے ہو گئے یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کی تعلیم کا نظام ہونا چاہیے ان کی اخلاق کا نظام ہونا چاہیے اور تربیت کا نظام ہونا چاہیے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے یہاں تو ایجوکیشن نہیں ایجوکیشن نہیں یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کی پیدائش سے ہزار سال پہلے دعا کر رہے ہیں کہ ان میں نبی ایسا ہے جو ان کو ایجوکیشن دے جو ان کو تعلیم دے اور ایجوکیشن کس کو کہتے ہیں جس ایجوکیشن سے آدمی اللہ کو نہیں پہچان سکے اس کو ایجوکیشن ہی نہیں کہتے ایجوکیشن تو یہ ہے سب سے بڑا کہ آدمی اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے اپنے رب کو پہچانے اپنے خالق کو پہچانے اور دوسرے نمبر پر خالق کے احکام کو پہچانے کیا احکام ہے کیوں مجھے دنیا میں پیدا کیا گیا ہے میرے پیدا کرنے کا مقصد ہے کہ نہیں ہے کوئی بھی چیز دنیا میں وجود میں آتی ہے تو کوئی مقصد سے وجود میں آتی ہے کوئی پروڈکٹ آتا ہے تو کوئی مقصد سے وجود میں آتا ہے انسان اللہ کی تفریح ہے اللہ کا پیدا کرتا ہے اللہ سے بڑا حکیم کوئی نہیں ہے اس نے اپنی صنعت سے اور اپنی حکمت سے اور اپنی قدرت سے انسان کو بنایا ہے تو اندازہ لگائیے کہ کیا انسان بے مقصد پیدا کیا گیا ہے حسب تم انما خلقنا کو ماں برسا ورن تم جاؤ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو بے مقصد پیدا کیا گیا ہے اس کاروان زندگی کا کوئی حاصل نہیں ہے تم یہ سمجھتے ہو تمہیں اپنی کا راز معلوم نہیں ہے تمہیں اپنی تقلیق کا مقصد معلوم ہونا چاہیے اس کو قرآن کریم نے وہاں پر ذکر فرمایا خلق وہ مقصد یہ ہے کہ تم جس نے پیدا کیا ہے اس کے فرما بردار بن کر رہو اس کے بندے بن کر رہو اس کے ملک اور تعداد بن کر رہو تو یہ کریمہ اپنے اندر بہت بڑا مضمون رکھتی ہے کہ فکر انبیاء کرام کی کیا ہوتی ہے یہ ہمارے سامنے آیا ہم فکر کرتے ہیں بہت محدود فکر کرتے ہیں لیکن انبیاء اپنی ضروریت کے دین کی فکر کرتے ہیں اور پوری ضروریت میں ایمان آئے اور ایمان کی دعوت چلے اس کی فکر کرتے ہیں اور اس کے لیے نبی کو بھیجا جائے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق پہ کر زہرہ بیوی بمبئی والوں کا انتقال ہوا دعا فرمائے اللہ تعالی مرحومہ کی مغفرت فرمائے اسماعیل بھائی نوساری والوں کا انتقال ہوا ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے علی میں بہترین مقام عطا فرمائے کوئی صاحب کا کورٹ کے اندر کوئی مقدمہ جاری ہے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ باعزت رہائی کی شکلیں پیدا فرمائے ریاض بھائی پار والے ہمارے عزیز ہیں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بے انتہا مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور جتنے رشتہ داران ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو صبر جمیل نصیب فرمائے نجمہ اسحاق انار والا ان کی اہلیہ بیمار ہے نجمہ اسحاق انار والا ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی شفا کاملہ آج اعلیٰ مشتمل صحیح کرنا ہے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ملا سيدنا محمد وبارك وسلم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 خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا يا حي قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اللهم اشف اشف وأسقامنا مرضانا ومرضى المسلمين المسلمين وارحم موتانا وموتى اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما تنگیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما اے اللہ اپنی رضا تعلیمی عطا فرما تو ان سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا دے منمانی زندگی سے حفاظت فرما دے تو ان سے راضی اور خوش ہو جا نمازوں کا پابند بنا دے تلاوت قرآن کا شیدائی بنا دے ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما اے اللہ ہمیں شریعت کا متبع بنا دے اے اللہ ہمیں باقیا بنا دے اے اللہ ہمیں با اخلاق بنا دے ہر قسم کی بد اخلاقیوں سے اور اخلاقی کمزوریوں سے ہماری اور پوری ملت کی حفاظت فرما اے الہ العالمین ہمیں قرآن کریم سے عشق عطا فرما محبتیں عطا فرما اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مشن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ قرآن کریم کی فہم نصیب فرما اے الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما بیماروں کو شفا عطا فرما پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما اور اللہ ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما اے اللہ پورے مجمے کی مغفرت فرما اور امت کے ایک فرد کی مغفرت فرما اور دعا نے اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما بے رحمتی قیام تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر کریں گے پھر مراقبہ اور بعد میں دعا کریں گے روشنیاں بند کر دی جائیں تیرے سوا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں گے کوئی نہیں اور تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں گے کوئی نہیں اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زباں میرے لا میرا

اللہ 银针我，银针我，银针我，银针我，银针我，银针我，银针我，银针我，银针我，银针我，银针我，银针我，银针我。银针刀，银针刀，银针刀。

Amen. کے تو پینتیس اسباب ہیں لیکن یہ سادہ مراقبہ ہے اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنے کے لیے آنکھیں بند ہو جسم میں نقل و حرکت نہ ہو سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے اور ایک ہی تصور کرتے رہیں دل کے اندر دماغ کے اندر ایک تصور رکھیں اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور دل میں سما رہی ہے دل اللہ اللہ اللہ کر رہا ہے شو ویدانش شو اچھا اللہ درزی کرے حق مشغول شا مشغول بول مشغول مش اللہ کی یاد میں مشغول کا کام اللہ کی یاد ہے عظیم دوست یارو یہ دنیا دار پانی دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی لذات دنیا میں عقل کوئی گئی تیری کیسی نادانی نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر مردم یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی سے مانگے کہاں جائیں اور آنکھیں بند ہو مراقبے میں تو یہ سوچنا چاہیے کہ آج کہنے پر اپنے اختیار سے آنکھیں بند کی لیکن ایک دن بے اختیاری کا عالم یہ ہوگا کہ لوگ میری آنکھ بند کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پاک پڑھنے اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد صلاتا تنجینا بها من جمیل اقوال والعقار وتجلیلنا بها جمیع الحاجات وتطقیرنا بها من جمیع السیعات ترفعنا بها اندکا عمل درجات تبلغنا بها سرغیات من جدول الخيرات في الحياة بعد المماد إنك على كل شيء قدير اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تقبلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور اليك رب فحببنا وفي انفسنا لك فذللنا وفي اعين الناس وعظمنا وعلى صراطك المستقيم فقومنا وعلى اعدائك اعداء الاسلام فانصرنا وعن سيء الاخلاق فجنبنا وعلى سائر الاخلاق فقومنا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك یا مصرف القلوب ثبت قلوبنا الى طاعتك اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری کوٹاہیوں سے بردر فرما اے اللہ ہمارے جرائم کو دربدر فرما اے اللہ صبح شام کے دن رات کے چھوٹے بڑے جانے انجانے میں اندھیرے اجاروں کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ تیرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں اللہ اگر تو نے اپنے دروازے سے نکال دیا تو کوئی اور دروازہ نہیں جہاں جاتا ہے اللہ عالمین اپنے دروازے سے ہمیں مقررہ پڑھنا اللہ کا تم نے دے دیا تو اللہ تیری شان میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی لیکن ہم جیسوں کی بجلی بن جائے گی اللہ ہماری بجلی بنا دیں ہمارے حال پر راحت فرما راہ اللہ ہمارے بگڑے حالات کو درست فرما دے نہ سازگار حالات کو دے اے اللہ ہمیں ایمان والی زندگی ادا دھیان والی زندگی ادا فرما ذکر والی زندگی ادا فرما تیرے شکر والی زندگی ادا تو ہمیں سچے معنی میں پکا منہ میں بنا دے سو فیصد ایماندار بنا دے اے اللہ مستقیم پر جما دے اے اللہ استقامت والی زندگی ادا کرنا اللہ ہدایت والی زندگی ادا کرنا اللہ راہ راست والی زندگی ادا کرنا گمراہیوں سے ہماری حفاظت اے اللہ بھٹک جانے سے ہماری حفاظت فرما ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما ان کے اوقات کی حفاظت فرما ان کی زندگیوں کی حفاظت فرما ان کی جوانی کی حفاظت اے اللہ جوانی کو دین کی محنت کے لیے قبول اے اللہ راہ راست پر لگا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیور زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما دے لسان فرما قلب شاکر عطا فرما اور جسم تیرے احکام پر عامل عطا فرما اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما جو الجھنوں میں ہوں کی الجھنیں دور فرما ایمان پر دنیا سے کی فرما اور پور مغفرت فرما اے اللہ زمین قبرستان والوں کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک قدر کی مغفرت فرما اے اللہ العالمین اس پورے مجمع کی مغفرت فرما اے اللہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت کو حفاظت ایمانی کے ساتھ جانا نصیب فرما اے اللہ سور خاتمہ سے حفاظت فرما اے اللہ اس نے خاتمہ نصیب فرمائی اے اللہ کی دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین